حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچیس